حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کچی کھال کو بھی رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھیالیس